حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں کا حکم دیا اور سات سے منع فرمایا آپ نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں چاندی کے برتنوں ریشمی گدیلوں کسی کپڑوں موٹے باریک اور عام ریشم پہننے سے منع فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو گیارہ